چنانچہ ہم نے ان پر طوفان ٹڈیوں گھن کے کیڑوں مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑیں جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے